نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی باندھیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو نوے